آو یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش جواب بچایا آو یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش بچایا آو یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش بچایا و نظر کو بخشا ہے سو پہ مقصدیت کی روشنی میں سکھلائی آدمیت قلب و نظر کو بخشا ہے ذوق مقصدیت کی روشنی میں سکھلائی آدمیت تھا دھوپ کا مسافر پایا شجر کا سایہ آؤ یہ راز کھولے کیا جمیت سے پایا بے روی جس نے جوش جواب بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا روی سے جس نے جوش جواب بچایا دامان آرزو کو زو کو نبی سے بھر کے طلب کو باغو بہار کر کے دامان آرزو کو ہُو بے نبی سے بھر کے ویران طلب کو باغو بہار کر کے پھر سو ہوس میں میری غایات کو ہٹایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا رہ روی سے جس نے جوش جواں بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش جواں بچایا بیدار کر کے دردے زخم بخشا ہے جمعیت نے عزم کمال ملت بیدار کر کے درد زخم زوال ملت بخشا ہے جمعیت نے عزم کمال ملت در سے خودی سے سوئی غیرت کو ہے جگایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش جواں بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش جواں بچایا میرے دستے بے ہنر میں سچ کا تھا کے طوفان معصیت سے لڑنے کا گل بتا کے میرے دست بے ہنر میں سچ تھما کے طوفان معصیت سے لڑنے کا گل بتا کے کردار کا سفینہ ساحل پہ ہے لگایا آؤ یہ راج کھولے کیا جمعیت سے پایا بے رہ روی سے جس نے جوش جواب بچایا آؤ یہ راج کھولے کیا جمعیت سے پایا روی سے جس نے جوش بچایا آلائے کلمت الحق منصب عطا کیا ہے کارے پیمبری پہ معمور کر دیا ہے آلائے کلمت الحق منصب عطا کیا ہے کارے پیمبری پہ معمور کر دیا ہے چھڑوا کے خاک بازی شہباز دی بنایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پاس آیا بے سے جس نے جوش جواب بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے لہر سے جس نے جوش جواب بچایا میری ذات بن گئی ہے علم و عمل کی خوگر افکار کی مہک سے ہے آ گئی معطر میری ذات بن گئی ہے علم و عمل کی خوگر افکار کی مہک سے ہے آ گئی معطر آلودگی کو دھو کر دل آئینہ بنایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش جوان بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش جوان بچایا میری زندگی کی منزل اب سی مزر نہیں ہے فہم و شعور میرا پر نہیں ہے میری زندگی کی منزل لب سی مضر نہیں ہے فہم و شعور میرا بے پر نہیں ہے اونچی اڑان دے کر معبود سے ملایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش بچایا بے تغیر لگ پہ میں موجزن ہے میرا جذبہ شہادت پہنے کفن ہے بے تاب یہ تغیر رگ پہ میں زن ہے میرا جذبہ شہادت پہنے ہوئے کفن ہے میرے عزم بے کرا سے باطل ہے تھر تھر آیا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بیر روی سے جس نے جوش جواب بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بیر روی سے جس نے جوش جواب بچایا ظلمات میں دیا ہے احساس کا اجالا سوچوں کے زاویوں کو ابہام سے نکالا ظلمات میں دیا ہے احساس کا اجالا سوچوں کے زاویوں کو ابہام سے نکالا دل کے حرم سے سارے اسنام کو گرایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے روی سے جس نے جوش بجایا افضال کا مقدر ہوا سر فراز دیکھو شاعر ہے جمعیت کا یہی امتیاز دیکھو افضال کا مقدر ہوا سرفراز دیکھو شاعر ہے جمعیت کا یہی امتیاز دیکھو ذرا کا تارا بن کے ہے جگم منگایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے رہ روی سے جس نے جوش جواں بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے رہ روی سے جس نے جوش جواں بچایا آؤ یہ راز کھولے کیا جمعیت سے پایا بے رہ روی سے جس نے جوش جواں بچایا